موتقف حضرات کے لیے کیا پردے میں ہونا ضروری ہے اصل میں اس کا لگانا سنت سے ثابت بھی ہے اور ایک اس میں اعتکاف میں پردہ لگانے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر آئے آدمی کسی بھی کرمن کسی بھی حال میں لیٹا ہوتا ہے سوتا ہوتا ہے تاکہ اس کا حال لوگوں پر مخفی رہے اس لیے اس کو پردہ لگانے کا حکم دیا گیا کہ وہ پردے میں رہے بالکل عام اس طریقے سے کہیں لیٹ جائے تو برا لگے گا اس لیے پردے میں رہے تو کوئی آدمی پردہ اٹھا کر اس لیے بھی نہیں آئے گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سیکریٹ ہے پردے میں سویا ہوا ہے بالکل ایسے جگہ بغیر دستک یا بغیر کھٹکھٹائی کسی کے گھر میں آنا منع ہے تو اس طریقے سے جب وہ پردے میں رہے گا تو اس کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی احتیاط کے لیے پردہ لگایا گیا ہے کہ کسی کرمٹ یا کسی غیر مناسب حال میں بھی اگر لیٹے تو اس کا حال لوگوں پر مخفی رہے اس لیے پردہ لگایا گیا ہے